سورہ ممتحنہ میں ترغیب ال القتال ہے اور مومنوں پر کچھ زجرے ہیں مومن عورتیں جو مہاجرات ہیں ان کے لیے قانون ہے اور ضعیف المان مومن کا وجل بھی ہیں ہاتھے ابن بلتا ایک صحابی ہے اس نے مکے والوں کی طرف ایک خط لکھ کے عورت کے ہاتھ دیا اور لکھا کہ تکڑے ہو جاؤ محمد مصطفیٰ چڑھائی کرنے والا ہے تم پر اللہ کے رسول کو اللہ نے اطلاع دے دی گئی اس طرح ہاتھ نے ابھی بلتا نے خط لکھا ہے اور عورت کے ہاتھ دیا ہے عورت مکے جا رہی ہے مشرقین مکہ کو دینے کے لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوڑ جاؤ فلاں مقام پہ عورت جا رہی ہے اس کے پاس خط ہے اس سے چھین کے لے آؤ حافظ بن ابی بنتا ہے کہ ہم گئے نا عورت سے پوچھا تیرے پاس خط ہے اس نے کہا نہیں انہوں نے یہاں سے پکڑ کے جو گھسیٹا نا اس کے کپڑے سارے کھل گئے اور خط اڑ کے وہاں جا گئے خیر انہوں نے پہل پرشاد تو نہ کی عورت کی اس کو کہا آگے چل وہ خط پکڑ کے لے آئے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے خط لکھا ہوا تھا حضرت حاطب بھی وہاں موجود تھے نبی کریم نے فرمایا کیوں کیوں لکھا تو نے تو انہوں نے کہا حضرت جی میرے وہاں رشتے دار تھے بڑے کمزور اور میرے اپنے ذاتی آدمی بھی تھے قریبی میں نے کہا وہ کہیں پیچھے نہ جائیں تباہ نہ ہو جائیں اس لیے میں نے تو ان کی طرف لکھا تھا تو اللہ جانتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں صرف ان کی خیر خواہی کر کے میں نے یہ لکھا تھا اس لیے میں آئندہ ایسا نہیں کروں اس سلسلے میں یہ صورت ممتحنہ نازل ہوئی اے ایماندار نہ بنایا کرے میرے دشمن اپنے دشمن کو دوست وہ ڈالتے ہو ان کی طرف محبت کے پیغام وقد کافارو حالانکہ وہ تو کفر کر چکے ہیں جو کوئی تمہارے پاس حق آ چکا ہے وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو بھی صرف اس لیے کہ تم اللہ کو مانتے ہو تم کو تم خرج تم جہاد فی سبھی نہیں اگر تم الحقیقت گھروں سے جہاد کے لیے نکلے ہو وہ ابتوا مرضاتی اور میری مرضی کی تلاش کرنے کے لیے تو پھر اللہ کے بندے کس رہے ہی بل بالم تھے پھر چھپ کے خط لکھتے ہو ان کی طرح محبت کے پیغام دیتے ہو وہاں عالم دماغ ہے تم میں خوب جانتے ہو جو کوئی تم چھپاتے ہو وما عالم تم جو کوئی اعلان کرتے ہو سنو میں یف ال کو جو تم میں سے ایسا کرے گا آئندہ پکا ضلع سوا سبھی وہ سرا کے مستقیم سے تھرک جائے گا حالانکہ وہ تو ایسے ہیں اگر وہ تم کو پالیں تو ہو جائیں گے تمہارے دشمن وہ جب سے تو لوگ ہم وہ لمبا کریں گے تمہاری طرف ہاتھ اپنے گیٹے اپنے برائی کے ساتھ وہ بدو لو فرون وہ تو رات دن یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم بن جاؤ اگر وہ تم کو پالے وہ تو نہیں تمہارا کبھی بھی فائدہ کریں گے بلکہ وہ تو ہوں گے دشمن تمہارے وہ جب ستو میں لمبا کر رہے ہیں تمہاری طرف وہ تو ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور اپنی زبانوں کو بھی چلا رہے ہیں بھی سوئے تمہاری شکایت پر بھی تمہارے خلاف منصوبوں پر بھی وہ ودو لو تک بلکہ وہ تو رات دن یہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کسی طرح کافر بن جاؤ وہ تو تمہارے کفر کو چاہ رہے ہیں تم ان کا فائدہ مانگتی ہو ہر فائدہ دے گا تم کو تمہارے رحم کے رشتے نہ تمہاری اولادیں یعنی دل قیامت آمد کے جب سے لو بہنوں کو فیصلہ کرنے والا ہوگا اللہ تمہارے درمیان اللہ دماغ بصیر قد کانت لکم تقلید کا ایک نمونہ قد کانت لکم تحقیق ہو گزرا ہے تمہارے اندر تم بہترین نمونہ تقلید کرنے کا فی ابراہیم اتباع کرنے کا تقلید اور اتباع کا ایک ابانا یوتھ کے لحاظ فی ابراہیم بیچ ابراہیم کے اور ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ والے تھے کون سا کیا تھا نمونہ انہوں نے جب کہ کہا تھا انہوں نے اپنے کام کو ارا برا بالکل ہم بالکل بری ہیں تم تمام سے اور ہر اس حرکت سے جو عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر تم سے بھی بری اور تمہارے شرک سے بھی بری کفر نہ بالکل انکار کر رہے ہیں ہم تمہارا وبدا بدا بہن اور کھل چکی ہے درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے عداوت اور بوگ آباد ہمیشہ کے لیے حتہ تو ملو بلا وحدا حتہ کے ایمان لے ہو اللہ اکیلے کے ساتھ تب تمہارا ہمارا عداوت اور بوجھ ختم ہوگا اللہ کولا ابراہیم ہاں ہاں او بول ابراہیم کا اپنے باپ کو جو انہوں نے کہا تھا لاستا سر اللہ کا وما املک لکا من اللہ من شیئن من مالک میں تیرے لیے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی ربنا علیہ کا توکل نا اے رب مارے تجھ پہ ہم نے بھروسہ رکھا ہے الہ کا انا بنا تیری طرف ہی ہم جھک گئے ہیں انہیں کل اور اب ہمارے بنا تو ہمیں فکنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا لنا ربنا ان لان الحکیم اب لقد کان لکم فیہن اس وقت ہسانا البتہ ہے تمہارے لیے بیچ ان کے نمونہ بہترین اب اللہ نے ثابت کر دیا نا کہ حضرت ابراہیم اور ان کے اصحاب کے جو ان کا اسوا تھا بنے تھے وہ تمہارے لیے کیا ہے اسوا ہے ہے تمہارے لیے اسوا کیسے بنے گا اگر ہم اس کی ذریعہ کھائیں مشرق کی ہاں؟ ان سے رشتہ داری کریں ان سے لین دین ہو کیونکہ یہاں پہ العداوت حل بغض نمونہ تو تب سمجھیں گے نا کہ عداوت بھی کامل ہو بغض بھی کامل ہو اور اگر مشرق سے بدتی سے اگر رشتہ داری ہو ان سے لین دین کھاتا چل رہا ہو وہ بغض اور عداوت ہوگی جب بغض و عداوت نہ ہوئی تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے اس وقت نہ ہوا مسلمانوں کے لیے جب اسوا نہ بنا تو اللہ کے قرآن کا انکار نہ ہوا ہاں؟ یہ معمولی مسئلے نہیں مشرق کے ساتھ لین دین رکھنا مشرق کے ساتھ تعلقات خاندانی رکھنا مشرق کے ساتھ مل کے عبادات کرنا مشرق کے ہاتھ کی زدیہ کھانا یہ چیزیں یہ اسوائے ابراہیم کے خلاف ہیں اس لیے تصدیق کر ہے دوبارہ اللہ نے کہ تاکہ بات ہے کہ ہے تمہارے لیے فی ہند بیچ ان کے نمونہ بہترین ہے مگر یہ وہ آدمی اس پہ عمل کر سکتا ہے یہ من کا آخر اصل

اللہ بنا دے تمہارے درمیان اور درمیان تمہارے دشمنوں کے تم میں سے کچھ مغدا بنا دے محبت اور میل جول کس طرح ان کو ایمان نصیب ہو جائے پھر تمہارے ان کے درمیان محبت ہو جائے اللہ کبیر لا ینہا لا اللہ الله نہیں منع کرتا اللہ تم کو ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑائی کی جو دین کے معاملے میں تمہیں نہ سکھا ہے نا تو اللہ ان کے خلاف تمہیں یہ نہیں اکساتا کہ تم ان کو خواہ مخواہ قتل کرو غلام یو کرو جو کم ممبیا کم اور نہیں نکالا انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے ہاں اللہ کیوں نہیں منع کرتا اس سے منع نہیں کرتا کہ ہم تبر کہ نیک سلوک کرو ان کے ساتھ وہ تک سے تو انصاف برتو ان کے ساتھ ان اللہ دل کیوں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کن کو جو انصاف پسند ہوتے ہیں انما اللہ منع کرتا ہے اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کتاب کیا ہے دین میں وَأَخْرَجُوكُمْ مند دیارے کم اور انہوں نے نکالا تم کو تمہارے گھروں سے وظاہر ولا اخراج کم اور امداد کی ہے تمہارے نکالنے پر ان لوگوں سے منع کرتا ہے کہ ان ان سے محبت نہ کرنا طلح ہوں جو بھی ان سے محبت کرے گا الاے یا ہوں یا آمنوا اے ایمان والو قانون برائے مومنین جب آ جائیں مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کا پمتا ہے امتحان لے لیا کرو ان کو تحقیق کر لے کرو اللہ عالم بے مہان اللہ تو ان کے ایمان کو جانتا ہے فین علم تم مومن آتے اگر معلوم کرو ان کو کہ یہ واقعی مومن عورتیں نہ پر فار نہ لوٹایا کرو ان کو کافروں کی طرف لاہو امتحان جب تک نہ ہو اس وقت تک ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا جب تک امتحان نہ رہو اس وقت تک چاہے جماعت کھڑی ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی میں پتہ نہیں کہ وہ سور ہے یا انسان ہے مشرق ہے بدتی ہے یہ اس خیال پہ وہ چلے جماعت ہو رہی ہے جماعت کا ثواب مل جائے نہ پہلے چھان پھٹک کرو پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے ہاں پہلے ان کو دیکھ لو اگر واقعی امتحان کرنے میں مومن سا بیٹھے تو پھر کافروں کی طرف ان کو نہ لوٹنے دو کیوں وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ وہ حلال ہیں ان کے لیے اب کیا کرو آ دے دو ان عورتوں کو کو جو انہوں نے حق مہار پہ خرچ کیا تھا ولا جنا کم یہ کے اور تم پر کے تم خود نکاح کر ڈالو ان سے تمہیں جب کہ دے چکے ہو تم ان کو حق مار اجرا تم کے ولا تم سے کو نہ روک رکھو ولا تم سے کو نہ روک رکھو قسمت کافر عورتوں کی یعنی نکاح کافر عورتوں کا اپنے نکاح میں روک نہ رکھو بلکہ ان کافروں کے پاس جانے دو کافر عورتوں کو اگر مومن ثابت نہیں ہو تم اب جو تم نے خرچ کیا ہے یعنی تمہارے پاس تھی اب تو وہ نکل جائیں گے کیونکہ کافر ثابت ہو گئے تو اب تم نے جو حق مار دیا تھا تم بھی مانگ سکتے ہو وہ جو خرچ کیا تھا تم نے وہ کافر بھی مانگ لیں تم سے جو انہوں نے خرچ کیا تھا ان کی تمہاری طرف آ گئی ہیں تمہاری ان کی طرف چلے گئی ہیں لا حکم کو محکم یہ اللہ کا فیصلہ ہے فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان کرتا اللہ علیہ اگر اب اگر عورت ایک مرتد ہو کر چلی جائے یا کفر کی وجہ سے وہاں سے آئی نہیں سرے سے وہ نفا شعیم اگر چوک جائے تم سے تمہاری عورتوں کے معاملے میں کچھ جو کفار کی طرف رہ گیا ہے آ کب تم تمہاری باری آئے حق مہر لینے کی یا آ کب تم یا تم ان پر جہاد کر کے غنیمت حاصل کرنے لگو تو پھر کیا کرو فعت الزین ذہبت ازوا جو دے دیا کرو ان کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں کیا دے کیا مثلا ما انشو کو مثل اس کے کہ انہوں نے اپنے بیویوں پہ خرچ کیا تھا وہ تم ان کو دے دیا کرو ان سے اپنا حق لے لیا کرو ان کا حق دے دیا کرو وقت اللہ قانون سان برائے نبی کرے تو او میرے پاک پیغمبر جب آ جائیں تیرے پاس مومن عورتیں بیت کرنا چاہتی ہوں اوپر اس کے کہ وہ شرطیں جو لگائی جائیں گی وہ یہی ہوں گی اللہ شرط اللہ یو شرک نہ بلا اوپر اس شرط کے کہ میں شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ کچھ بھی ولا یس نہ چوری بھی نہ کرے ولا یس نہ اور بدکاری بھی نہ کریں ولا یک اولاد ہونا اور نہ قتل کریں اپنی اولاد کو ولا یتیم بے بہتان ہم یفتری نہ اور نہ لے آئیں بہتان باندھ کے کہ بیٹا تو کسی کا ہو اور کہے نہیں میرے خاند سے ہے نہ افطرا کر رہی ہوں بین اے دے و یہ محاورے کے طور پہ بین اے دے ہند و یہ صرف محاورے کے طور پہ اپنے ہاتھوں کے میں اور اپنے پاؤں میں یعنی یہ نہ کہیں افطرا کر کے کہ بیٹا تو کسی کا ہو مگر وہ کہیں کہ یہ میرے خامد کے طرف سے ہے یا کفی معروف اور نہ فرمانی کریں آپ کی ہر معروف کام میں تو ان شرطوں کے ساتھ بیت کر لیا کرو ان کو بیت کر لیا کرو وقت اللہ استغفار کرتے رہو ان کے لیے اللہ سے غفور منافقوں پر گدے او ایمان کے ٹھیکے دارو یا آ منو او ایمان کے ٹھیکے دارو لا تتولو قومن من نہ دوستی بناؤ ایسی قوم سے جن پہ غضب آ چکا ہے اللہ کا قد یسو من الاخرہ تاکہ یا مایوس ہو چکے ہیں وہ آخرت کے قیامت کے میدان سے جس طرح کے مایوس ہو چکے ہیں کافر کون سے کافر حال ہونے ان کا یا دل بجانیا وہ کافر جو قبروں میں اس وقت پڑے ہیں جس طرح وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں اسی طرح یہ آخرت سے مایوس ہیں